تو ہم اپنا کام پکا کرنے والے ہیں کیا اس گیمند میں ہیں کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشورت ناؤ سنتی ہاں کیوں ناؤ اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں